حضرت معاذہ ادویہ رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زحا یعنی چاش کی نماز پڑھتے تھے انہوں نے فرمایا ہاں چار رکعت پڑھتے تھے اور اس سے زیادہ بھی پڑھ لیتے تھے جس قدر اللہ تعالیٰ چاہتا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1381